جناب عروا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کے متعلق پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے ان کی لگن دیکھی تھی کہ خون سے بھری ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس عارضی سے پہلے کی عادت کے مطابق نماز سے رکی رہو جیسے کہ باقاعدہ تمہیں حیض روکتا تھا پھر غسل کر لو امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا قطعبہ نے ایک حدیث میں بین اس روایت کی سند میں جعفر جعفر کا نصب بن ربیہ دوسری مرتبہ میں واضح کیا یعنی انہیں جعفر کے ابن ربیہ ہونے میں شک تھا جبکہ علی بن عیاش اور یونس بن محمد نے لئی سے روایت کیا تو ان دونوں نے بصراحت بغیر شک کے جعفر بن ربیہ کہا سننے ابو داود حدیث نمبر دو سو اناسی